حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سعود میں سجدہ کیا اور فرمایا داود علیہ السلام نے یہ سجدہ بطور توبہ کیا تھا اور ہم اسے شکرانے کے طور پر کرتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر نو سو اٹھاون